السلام علیکم کیسے ہیں آپ جناب آج ہمارا نواں لیکچر ہے لیکن ویب ڈیولپمنٹ کا آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ویب ڈیولپمنٹ کے دوسرے لیکچر میں ہم نے بڑا ایک سادہ سا کام کیا تھا یعنی ہم نے اپنا پہلا ویب پیج بنایا تھا ہم نے ایچ ٹی ایم ایل کے بارے میں سیکھا ہم نے دیکھا ایچ ٹی ایم ایل میں کس کس طرح کے ٹیگز ہوتے ہیں and how we can put those tags together to form a web page ہم نے لائن بریک کا ٹیگ دیکھا ہم نے پیراگراف کو شروع کرنے پیراگراف کو فنش کرنے کا ٹیگ دیکھا اس کے علاوہ ہم نے بولڈ کا ٹیگ بھی دیکھا تھا ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہیڈنگز کس طرح بناتے ہیں لیکن مور امپورٹنٹلی ہم نے چھ اسینشل ٹیگز کے بارے میں آپ کو بتایا تھا ہم نے بتایا تھا کہ H T M L slash H T M L ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہر H T M L page کے اوپر آتا ہے اور دوسرا یعنی slash H T M L ہر H T M L page کے اینڈ میں آتا ہے these two tags are essential اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہر ایک چینل پیج یا ویب پیج جو ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ہیڈ پورشن ہوتا ہے اور دوسرا جو کہ کہلاتا ہے باڈی پورشن ہیڈ پورشن عموماً ذرا چھوٹا سا ہوتا ہے body portion is a portion جس میں most of the action takes place ہم نے جو سب سے انٹرسٹنگ ٹیگ پچھلی طرح دیکھا تھا جو کسی ویب پیج میں نظر آتا ہے وہ تھا اینکر ٹیگ یعنی وہ ٹیگ جس کے ذریعے ہم لنکس کسی ویب پیج پہ آپ کو دکھا سکتے ہیں ہم نے دکھایا تھا ہم نے آپ کو ڈسکرائب کیا تھا کہ کس طرح جہاں پہ اینکر ٹیگز ہوتے ہیں وہاں پہ ایک لنک سا بن جاتا ہے انڈر لائن سی ٹیکس آ جاتی ہے بلو رنگ کی اور جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں then something interesting take place اگر اس لنک کے پیچھے ایچ ٹی ٹی پی کا ایکشن ہے تو آپ کسی نئے ویب پیج پہ چلے جاتے ہیں اگر اس لنک کے پیچھے میل ٹو کا ایکشن ہے تو کمپیوٹر میں جو آپ کا ای میل کا کلائنٹ ہوتا ہے وہ کھل جاتا تو یہ تو ہم نے سیکھا تھا کہ ایک سادہ سا ویب پیج کس طرح بناتے ہیں دوسری انٹرسٹنگ چیز جو تھی اور جو میرے خیال میں بہت ایکسائٹنگ تھی میرے لیے وہ یہ تھی کہ کس طرح ہم اس ویب پیج کو اپلوڈ کر سکتے ہیں ویو کے سرور پہ تاکہ دنیا بھر کے لوگ اس پیج کو دیکھ سکیں تو ہم نے وہ اپلوڈنگ پروسیس جو ہے وہ دیکھا تھا اور اب اگر کوئی بھی چاہے وہ آپ کا ویب پیج دیکھ سکتا ہے کیونکہ انہیں کرنا صرف یہ ہے کہ وہ آپ آپ کا کے ویب پیج کا یو آر ایل ڈالیں گے براؤزر کے اندر اور براؤزر جائے گا اور ویو کے سرور سے آپ کا ویب پیج لا کے ڈسپلے کر دے گا اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ویب پیج کا ایڈریس جو ہم نے رکھا تھا وہ تھا H T T P slash slash colon W W W dot V U dot edu dot P K slash tilde اور اس کے بعد آٹھ ڈیجٹ کا آپ کا یوزر آئی ڈی تو پچھلی دفعہ ہم نے بڑا سادہ سا ویب پیج بنایا تھا آج ہم نے اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کرنا ہے اور اپنے ویب پیج میں تھوڑے سے اور فیچر ایڈ کرنا ہے تو آج ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ وہی پرانا ویب پیج ہے لیکن اس میں ہم بعض نئے کانسٹرکٹس ڈالیں گے ہم بعض نئے ٹیگز کے بارے میں سیکھیں گے خاص طور پہ ہم سیکھیں گے کہ ایک ویب پیج میں لسٹ کس طرح ڈالی جاتی ہیں کتنی طرح کی لسٹ ہوتی ہیں ان کے کیا کیا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کسی ویب پیج میں اگر آپ نے ایک ٹیبل ڈالنا ہو وہ کس طرح ڈالا جاتا ہے ٹیبل کی کیا مختلف پراپرٹیز ہوتی ہیں اس کے کیا مختلف ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم آج ڈسکشن کریں گے یعنی آج ہم کچھ نئے ٹیگس کے بارے میں سیکھیں گے جن کی مدد سے ہم اپنے ویب پیج کو زیادہ انٹرسٹنگ اور مے بی زیادہ یوزفل بنا سکتے تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں لسٹ کی اور ٹیبل کی لیکن اس سے پہلے کچھ general comments about H T M L tags H T M L tags جو ہیں وہ کئی طرح کے ہیں بعض ٹیکس ایسے ہیں جو بڑے سادے سے ہیں سنگل ٹیکس یعنی آپ ایک اسکوائر بریکٹ ڈالتے ہیں اس کے بعد آپ فار ایگزامپل بی آر لکھتے ہیں اسکوائر بریکٹ کو کلوز کر دیتے ہیں یہ بڑا سادہ سا ٹیگ ہے سنگل ٹیگ یعنی یہ بی آر والا ٹیگ جو ہے جس کی وجہ سے ہمیں لائن بریک مل جاتی ہے اپنے ویب پیج میں یہ اس کو کو سنگل ٹیگ اگر ہم تھوڑا سا سچویشن کمپلیکس بنانا چاہیں تو بعض ایسے بھی سنگل ٹیگز ہوتے ہیں جن کے ساتھ کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں یعنی جس کی مدد سے اس ٹیگ کے افیکٹ کو ہم تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں ایک ٹیگ جو آپ اپنے ویب پیجز میں فیوچر میں یوز کریں گے that is the H R tag یا ہاریزونٹل رول ٹیگ اگر آپ ایچ آر کا ٹیگ ڈالتے ہیں تو آپ کے ویب پیج پہ ایک ہاریزونٹل لائن ڈرا ہو جاتی ہے لیکن اس ٹیگ میں تھوڑی سی اور انٹرسٹنگ کمپلیکسٹی بھی ہے یعنی آپ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہارزونٹل لائن ہوگی اس کی لینتھ کیا ہوگی فار ایگزامپل جس طرح اس کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کے وتھ کے ایٹریبیوٹ کو ففٹی پرسینٹ کر دیتے ہیں تو ہوگا یہ کہ جب وہ لائن ڈسپلے ہوگی اس سے پہلے براؤزر دیکھے گا کہ اس کی براؤزر کی اس وتھ کتنی ہے براؤزر براؤزر پہ جو جو کی ونڈو ہے اس کی کتنی ہے اور کیونکہ میں نے کہا ہے ہے تو اس اس کا ہاف جو لینتھ کی وہ لائن ڈرا کر دے گا اور اگر آپ ونڈو کو بڑا یا چھوٹا کریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ ہارزونٹل رول وہ ہارزونٹل لائن جو ہے وہ چھوٹی یا بڑی ہوتی رہے گی ہر دفعہ ہر صورت میں اس کی وٹ وہی ہوگی یعنی fifty percent of the width of the screen of the window fifty percent کی میں نے ایگزامپل دی آپ چاہیں تو اسے سکسٹی تھری پرسینٹ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے ٹو پرسینٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن دا کی پوائنٹ از یہ ایک ایسا ٹیگ ہے جو کہ سنگل ٹیگ ہے اور اس میں ایک ایٹریبیوٹ بھی ہے نیکسٹ جو ذرا مزید کمپلیکس کلاس آف ٹیگس ہے وہ ہے پیئر ٹیگس پیئرڈ ٹیگس اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹیگ ہوتا ہے اور اس سے ایسوسیٹڈ ایک اور ٹیگ بھی ہوتا ہے پہلا ٹیگ ایچ ون ہے تو اسے ایسوسیٹیڈ جو دوسرا ٹیگ ہے وہ میں بھی سلیش ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایچ ون سے کچھ سٹارٹ ہو رہا ہے اور سلیش ایچ ون پہ جا کے وہ چیز فنش ہو رہی ہے تو ایچ ون سے ہماری مراد یہی ہوتی ہے نا کہ یہ ہیڈنگ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور سلیش ایچ ون سے مراد ہے کہ یہاں پہ ہیڈنگ ختم ہو رہی ہے سو یہ ایچ ون جو ہے یہ اگزامپل ہے ایک پیئرڈ ٹیگ کی اس کے علاوہ ایک اور جو ہم نے پیئر پچھلی دفعہ یوز کیا تھا وہ تھا پی سلیش پی والا ٹیگ یعنی پیراگراف شروع پیراگراف ختم so these are what we call paired tags pair tags کو بھی اس میں بھی بعض انٹرسٹنگ فیچر ہو سکتے ہیں مثلا یہ ایچ ون والا ٹیگ جو ہے اس کے بھی بعض ایٹریبیوٹس ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب ہم نے یہ ایچ ون والا ٹیگ یوز کیا تھا تو ہماری ٹیکس بڑی ہو گئی تھی بولڈ ہو گئی تھی لیکن وہ لیفٹ جسٹیفائڈ تھی اگر آپ چاہیں کہ وہی ٹیکسٹ سینٹر جسٹیفائڈ ہو جائے تو آپ ایچ ون کا ایک ایٹریبیوٹ یوز کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ bracket H one is equal to center اس طرح برادر کو پتا لگ جائے گا کہ یہ ایچ ون کے ذریعے میں نے ایک ہیڈنگ ڈسپلے تو کرنی ہے لیکن کیونکہ اس کا ایٹریبیوٹ سینٹر ہے تو اس کو میں سینٹر جسٹیفائی کر کے کروں گا یعنی میں بیچ میں لا کے اسے ڈسپلے کروں گا سو یہ ہو گیا ایسا پیئر ٹیگ جس کے ایٹریبیوٹس نہیں ہیں so single tags single tags with attributes pair اور پیئر تو یہ چار طرح کے عموماً آپ کو ویب پیجز پہ پہ نظر آئیں گے اس وقت آپ کو اسکرین ہمارا وہی یعنی میرا وہی ویب پیج نظر آ رہا ہوگا جو ہم نے چھٹے لیکچر میں آپ کے سامنے بنایا تھا بڑا سادہ سا ہے ابھی تو پوری اسکرین بھی فل نہیں ہوئی اب میں نے یہ کیا مجھے تھوڑا سا وقت ملا تو میں نے اس میں کچھ اور چیزیں بھی ڈال دی اپنی پسند کی آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی چیزیں ڈال کے یہ پیج کس طرح نظر آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس پیج کی سیکنڈ ہاف میں میں نے کچھ چیزیں ایڈ کر دی ہیں یعنی میں نے آپ کو اپنی پسندیدہ گیمز کے بارے میں بتا دیا ہے اور میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میری فیوریٹ سپورٹس کون سی ہیں پسندیدہ گیمز کا جہاں تک تعلق ہے وہ میں نے ایک لسٹ کی فارم میں آپ کو بتایا یعنی میں نے جو میری تین پسندیدہ پی سی پہ جو کھیلنے والی گیمز ہیں وہ جو لکھتی ہیں اس کو میں نے ایک ذرا اسٹرکچرڈ فارمیٹ میں آپ کو بتایا کہ جناب سم سٹی ہے ہے اور برج ہے اور دوسرا جب میں نے کی کی بات ہے تو وہاں پہ ذرا میں نے سچویشن کو تھوڑا سا کمپلیکس کر دیا ہے کیونکہ وہاں پہ جو میں نے آپ کو انفارمیشن دینی تھی وہ انہرنٹلی ٹو ڈائمینشنل تھی تو لسٹ کی صورت میں اگر اسے ہم بتاتے تو شاید اتنا اچھا نہ لگتا تو میں نے اس کو ایک ٹیبل کی صورت میں پرزینٹ کیا تو یہ وہ دو نئے کانسٹرکٹ ہیں جن کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ یہ لسٹ کیا ہوتی ہیں اور ان کو کسی ویب پیج میں کس طرح انٹر کیا جاتا ہے اور ٹیبلز کیا ہوتے ہیں اور اگر آپ نے اپنے ویب پیج پہ ٹیبل دکھانے ہوں تو اس کا کیا طریقہ اس کا کیا سلیقہ اب جناب آپ کو اسکرین پہ کچھ کوڈ نظر آ رہا ہوگا یہ کوڈ وہی ہے جو ہم نے چھٹے لیکچر میں ڈیولپ کیا یعنی یہ میرا جو پرانا سمپل ویب پیج تھا اس کا H T M L code ہے اب اس میں ہم نے کچھ نئی چیزیں ڈالنی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ نئی چیزیں باڈی پورشن کے اندر ہی جائیں گی کیونکہ وہ جو باڈی پورشن ہوتا ہے اس میں ہی عموماً انٹرسٹنگ تھنگس ہیپن جو ہیڈ والا پورشن ہے اس میں تو ہم ٹائٹل ڈالتے ہیں کبھی اور چیز ڈالتے ہیں لیکن زیادہ تر ایکشن جو ہے that takes place in the body portion تو ہم کریں گے یہ کہ جو سلیش باڈی کا ٹیگ ہے اس سے ذرا سا اوپر ہم تھوڑی سی اور چیزیں ڈال دیں گے تاکہ ہماری لسٹ نظر آنی شروع ہو جائے اور اس کے علاوہ ہمارا ٹیبل بھی نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے ان کو ڈالنا ہے اور یہ ایڈیشنل کوڈ کیا ہوگا یہ ایڈیشنل کوڈ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ سو وہ جو پرانا پیج تھا اس میں وہ جو سلیش باڈی والا ٹیگ تھا اس سے ذرا سا اوپر جا کے میں یہ ایڈیشنل کوڈ اگر ڈال دوں تو میرا پیج ویسا ہی بن جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑا دیر تھوڑی دیر پہلے براؤزر کی ونڈو میں دکھایا اس کوڈ میں آپ کو کلیئرلی دو حصے نظر آ رہے ہوں گے جو پہلے والا حصہ ہے وہ لسٹ والا حصہ ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ٹیبل والا حصہ ہے یعنی پہلا جو حصہ ہے اس کے ذریعے ہماری لسٹ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے ہمارے ویب پیج پہ اور دوسرا حصہ جو ہے اس کے ذریعے ٹیبل جو ہے وہ ہمارے ویب پیج پہ نظر آنا شروع ہو جائے اب ذرا یہ جو لسٹ کا کوڈ تھا اس کو ہم تھوڑا غور سے دیکھتے ہیں اس اسکرین پہ آپ کو وہ کوڈ بھی نظر آ رہا ہے اور جس طرح براؤزر میں وہ کوڈ رینڈر ہو کے نظر آتا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ براؤزر ڈسپلے میں ایک ڈسک سی بنی ہوئی ہے اس کے آگے ایک گیم کا نام لکھا ہے پھر ڈسک سی بنی ہوئی ہے دوسری گیم ڈسک سی بنی ہوئی ہے ایک اور گیم تو اگر آپ اس طرح کا ڈسپلے چاہیں اپنے ویب پیج پہ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ H T M L code میں آپ ایک یو ایل والا ٹیگ جو ہے اس سے اسٹارٹ کرتے ہوئے کانسٹرکٹ ڈالتے ہیں یو ایل سے مراد کیا یو ایل سے مراد ہے ان آرڈرڈ لسٹ تو جب میں یہ square bracket U L close square bracket لکھتا ہوں براؤزر کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب ایک ان آرڈرڈ لسٹ شروع ہونے والی ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک ٹیگ یوز کیا ہے ایل آئی کا L I stand for line item تو لائن آئٹم میں لکھتا ہوں اور پہلی گیم میں نے اس کا نام لکھ دیا اور پھر میں لائن آئٹم کو کلوز کر دیتا ہوں میں پھر لائن آئٹم لکھتا ہوں ایک اور گیم کا نام لکھتا ہوں اور کلوز کر دیتا ہوں لائن آئٹم کو پھر میں تیسرے کے ساتھ بھی یہ کرتا ہوں ابھی تو میں نے صرف تین گیمز لکھی ہیں اگر پچاس ہوتی تو میں یہی لائن آئٹم والا پروسیجر جو ہے یہ پچاس دفعہ ریپیٹ کرتا اور جب میری لسٹ ختم ہو جاتی ہے براؤزر کو بتانے کے لیے کہ جناب بس نو مور تو پھر میں سلیش یو ایل والا ٹیگ ڈال دیتا ہوں تو یو ایل سے یہ ان آرڈر لسٹ شروع ہوتی ہے اور سلش یو ایل سے یہ ان آرڈر لسٹ ختم ہوتی ہے اور ان بٹوین کیا ہے ان بٹوین بہت سارے لائن آئٹمس ہے ہر لائن آئٹم جو ہے ایل آئی سے شروع ہوتا ہے اور سلش ایل آئی پہ ختم ہوتا ہے تو سمری آپ کو ان دونوں کے اسکرین پہ دکھا رہا ہوں اس وقت یو سے مراد ان لسٹ اور اس کا ایک ایسوسیڈ ٹیگ ہے سلیش یو ایل اسی طرح ایل آئی سے مراد لائن آئٹم اور اس سے ایسوسیڈ ٹیگ ہے slash L I L I سے لائن آئٹم شروع ہوتا ہے اور سلیش ایل آئی سے وہی لائن آئٹم ختم ہوتا آپ نے اس لسٹ میں نوٹ کیا ہوگا کہ جو اس کی بلٹ ہے جو شروع میں ایک سمبل سا بنا ہوا ہے وہ ایک ڈسک کی فارم میں ہے یعنی ایک دائرہ ہے لیکن وہ فلڈ دائرہ ہے بھرا ہوا ہے تو یہ بلٹ جو ہے یہ ڈیفالٹ سمبل ہے جو ایچ ٹی ایم ایل اپنی لسٹ میں یوز کرتی ہے اکثر اوقات اس سے اچھا بھلا کام چل جاتا ہے لیکن بعض اوقات نہیں چلتا بعض اوقات وہاں پہ آپ ایک چینج چاہتے ہیں تو ایچ ٹی ایم ایل جو ہے کچھ چینجز کو سپورٹ کرتی ہے فور ایگزامپل اس ڈسک کی بجائے اگر آپ چاہیں کہ ایک سرکل سا آ جائے چھوٹا سا یا پھر ایک اسکوئر آ جائے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بھی آپ ایچ ٹی ایم ایل میں کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسک کی بجائے اگر ہم سرکل دکھانا چاہیں یا پھر ہم اسکوئر دکھانا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا اس وقت اسکرین پہ جو آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بجائے یو ایل صرف لکھنے کے اس کے ساتھ ہم نے ایک ایٹریبیوٹ بھی لکھ دیا اور وہ ایٹریبیوٹ کیا ہے وہ ہے type is equal to circle یعنی ہم براؤزر کو بتا رہے ہیں کہ جناب یو ایل سے ان آرڈر لسٹ تو آپ شروع کر دیں لیکن ٹائپ اس کی سرکل ہونی چاہیے یعنی بجائے اس کے کہ آپ ڈسکس یوز کریں جو کہ ڈیفالٹ ہے آپ اس کی بجائے سرکلز یوز کریں تو براؤزر کو پتہ لگ جاتا ہے اور براؤزر فورن بجائے ڈسک یوز کرنے کے سرکلز کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح یہاں پہ type is equal to circle کی بجائے اگر ہم type is equal to square لکھ دیتے تو کیا ہوتا تو بجائے سرکلز کے اسکوئرز نظر آنے شروع ہو جاتے سو so, تین پاسبلٹیز ہیں ڈیفالٹ جو ہے وہ ڈسک اگر آپ اسے ٹائپ نہیں بتائیں گے یہ ہمیشہ ڈسک یوز کرے گا دوسری پاسبلٹی جو ہے وہ ہے سرکل اور آخری پاسبلٹی جو ہے وہ اسکوئر کی پاسبلٹی اب جناب ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ اگر میں ایک ان آرڈر لسٹ اس کا کوڈ لکھ رہا ہوں میں یو ایل لکھتا ہوں ایل آئی لکھتا ہوں پہلا آئٹم لکھتا ہوں ایل آئی کو کلوز کرتا ہوں دوسرا کرتا ہوں اور اس کے بجائے اس کے بعد بجائے سلیش یو ایل لکھنے کے یعنی بجائے لسٹ کو کلوز کرنے کے میں ایک نئی لسٹ شروع کر دیتا ہوں تو چوتھی لائن کو میں بجائے سلیش یو ایل کے صرف یو ایل سے شروع کرتا ہوں اور میں پھر ایک دو اور لائن آئٹم ڈال دیتا ہوں اور پھر اس لسٹ کو کلوز کرتا ہوں ایک دو اور لائن آئٹم ڈالتا ہوں اور پھر پھر ایک دو لسٹ کو کلوز کر دیتا ہوں یعنی میں نے کیا یہاں پہ یہ ہے کہ ایک لسٹ کے اندر ایک اور لسٹ ڈال دی اس کا کوڈ جو ہے اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اب یہ بتائیے کہ جب براؤزر اس کوڈ کو دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا ایک ایک, ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ کنفیوز ہو جائے گا ہرگز نہیں ایسا نہیں ہوگا براؤزر کو پتا ہے کہ جب ایسی سچویشن ہو تو کیا کیا کرتے ہیں براؤزر کرے گا یہ کہ پہلے جو دو لائن آئٹمس ہیں ان کو دکھائے گا اس کے بعد اسے پتا ہے کہ اب ایک نئی لسٹ شروع ہو رہی ہے تو وہ کرے گا یہ کہ اس کو تھوڑا سا انڈینٹ کر کے ٹائپ سیٹ کر دے گا اور اس کے ساتھ بجائے ڈسک یوز کرنے کے وہ سرکلز یوز کرنا شروع کر دے گا تو اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ جو میں نے ابھی کوڈ دکھایا تھا جب براؤزر اس کو رینڈر کرتا ہے تو وہ کس طرح نظر آتا اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ we are putting a list inside of list ایسی سچویشن کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے نیسٹڈ لسٹ کہ ایک لسٹ کو ختم ہونے سے پہلے اگر اس میں ایک نئی لسٹ شروع کر دی جائے تو دوسری لسٹ جو اس کے اندر ہے وہ ایک لحاظ سے ہم اس کے اندر نیسٹ کر رہے ہیں so this situation is called nested list situation میرے خیال میں ابھی تو ہم نے آپ کو دو لسٹیں نیسٹ کر کے دکھائی ہیں جو بیچ والی لسٹ ہے اس کے اندر اگر ہم چاہیں تو میرے خیال میں ایک اور بھی لسٹ نیسٹ کر سکتے ہیں اور شاید ایک آدھ دفعہ اور بھی ایسا کر سکتے ہیں پہلی تین دفعہ کا مجھے پتا ہے کہ تینوں دفعہ سمبل چینج ہو جاتا ہے یعنی جو آؤٹر موسٹ لسٹ ہوتی ہے اس میں سمبل تو ڈسک ہی ہوتا ہے اس سے نیکسٹ لیول پہ سرکلز آ جاتے ہیں اس سے نیکسٹ لیول پہ اسکوئر آ جاتے ہیں اب مجھے یاد نہیں کہ اس سے نیکسٹ لیول پہ کیا ہوتا ہے لیکن the point should be very clear کہ this is what we called nesting of list اور بعض سچویشن میں اٹ از وائٹ یوزفل اچھا جناب ابھی تک ہم نے صرف ان آرڈرڈ لسٹ کی بات کی جیسے میں نے آپ کو شاید شروع میں بتایا تھا کہ اس کے علاوہ بھی پاسبلٹیز ہیں یعنی یہ لسٹ تو ایسی ہے نا کہ کچھ بلٹس ہی ہوتی ہیں ان کے آگے آئٹمس لکھے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ دو سچویشن ایسی ہیں جس کو H T M L support کرتا ایک تو ہے ایسی list which are called ordered list اور دوسری which are called definition list تو ایسا کرتے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت ایک آرڈرڈ لسٹ نظر آ رہی ہے جس طرح وہ براؤزر میں نظر آتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اس کا کوڈ بھی نظر آ رہا ہے پہلے کوڈ کو دیکھتے ہیں کوڈ میں صرف ایک فرق ہے بجائے یو ایل کے لسٹ شروع ہو رہی ہے او ایل سے U L stood for in list list لیکن دس ون از این تو اس لیے یہ او ایل سے شروع ہو رہی ہے اور او ایل سے ہی کلوز ہو رہی ہے اور بیچ والی چیزیں ایکزیکٹلی ایک جیسی ہیں جیسی کہ ان لسٹ کے سلسلے میں تھی تو صرف اور صرف چینج جو آئی ہے وہ یہ کہ ہم نے لسٹ کو شروع کس طرح کیا ہے اور ختم کس طرح کیا ہے اور جب براؤزر اس آرڈر لسٹ کو ڈسپلے کرتا ہے تو بجائے وہ بلٹ سکھانے کے بجائے وہ سرکلز اور ڈسکس اور اسکوئر دکھانے کے وہ ہمیں نمبر دکھانا one two three four five six seven so this is what call an ordered list اب دیکھیے یہ لسٹ جو تھی اس میں ہم ون ٹو تھری کر رہے تھے لیکن بعض اوقات ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے جہاں پہ آپ ون ٹو تھری کے بجائے اے بی سی کرنا چاہیں تو ایچ ٹی ایم ایل اس سچویشن کو بھی سپورٹ کرتی ہے اے بی سی والی لسٹ لانے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جو او ایل آپ کا ٹیگ ہے اس کے اندر آپ کو ایک ایٹریبیوٹ ڈالنا پڑے گا and that is is a type type attribute آپ کہیں گے اکول ٹو اسمال اگر آپ ایسا کریں گے نا کہ type is equal to small A تو آپ کی لسٹ جو ہے وہ اے بی سی کر کے چلے گی اگر آپ ٹائپ کر دیں گے type is equal to capital A تو وہ capital A capital B capital C اس طرح کر کے لسٹ چلے گی ایک اور آپشن یہ ہے کہ بجائے نمبرز کے یا پھر اے بی سی کے آپ چاہتے ہیں کہ رومن انداز میں لسٹ بنے تو وہ آئی اس کے بعد ٹو آئیز آئیز اور تھری پھر آئی وی اس طرح کر کے جو رومن نومرلز میں ہم چیزیں لکھتے ہیں تو ایچ ٹی ایم ایل اس کو بھی سپورٹ کرتی ہے اس سلسلے میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ کو اسمال رومن نومرل چاہیے تو آپ لکھ دیں type is equal to small I اگر آپ کو کیپٹل رومن نومرل چاہیے تو آپ لکھتے type is equal to capital I تو یہ ایچ ٹی ایم ایل پانچ مختلف سچویشن کو سپورٹ کرتی ہے جیسا کہ اس وقت آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یعنی آپ کی لسٹ ایسی ہو سکتی ہیں جو ون ٹو تھری کر کے ہوں small A small B small C اس طرح کر کے ہوں capital A capital B capital C capital D اس طرح کر کے ہوں یا پھر اسمال رومن نومرز میں ہوں یا پھر کیپٹل رومن نومرز میں ان پانچوں سچویشن کو سپورٹ کیا جاتا ایک اور چیز جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے کہ فرض کریں ایسی سچویشن ہے کہ آپ اپنی لسٹ کو بجائے ون سے شروع کرنے کے کسی اور نمبر سے شروع کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کیسے کریں گے کہ بجائے اس کے کہ میری لسٹ جو ہے وہ ون سے شروع ہو وہ پچیس سے شروع ہو تو جناب اے سی ایم ایل جو ہے اس ریکوائرمنٹ کو بھی سپورٹ کرتی ہے اس کے لیے او ایل والا جو ٹیگ ہے اس میں آپ ایک خاص ایٹریبیوٹ ڈالتے ہیں and that is the start attribute آپ کہیں گے او ایل اسپیس اس کے بعد لکھیں گے start is equal to twenty five twenty کے بجائے اگر آپ تھرٹی ایٹ لکھ دیں گے تو تھرٹی ایٹ سے شروع ہو جائے تھرٹی ایٹ کے بجائے اگر پانچ ہزار لکھ دیں گے شاید پانچ ہزار سے شروع ہو جائے سو so, یہ جو آرڈر لسٹ ہے اس میں ایچ ٹی ایم نہ صرف الفابیٹس اور اس کے علاوہ رومن نومرس کو سپورٹ کرتی ہے اس چیز کو بھی سپورٹ کرتی ہے کہ وہ لسٹ رینڈملی کوئی بھی پوائنٹ آپ سلیکٹ کر لیں اس سے اسٹارٹ ہو سکے آخری لسٹ جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے وہ ہے ڈیفینیشن لسٹ یہ باقی دو لسٹ سے تھوڑی سی ذرا کمپلیکس ہے آپ نے اپنی کتاب کے آخر میں گلوسری تو دیکھی ہوگی آپ کی جو دونوں کتابیں ہیں جاوا اسکرپٹ والی بھی اور اس کے علاوہ انڈرسٹینڈنگ کمپیوٹرز والی بھی ان دونوں کے اینڈ میں ہم شور کے گلوسریز موجود ہیں گلوسریز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹرم لکھی جاتی ہے پھر تھوڑا سا اس سے آگے کر کے اس کی ڈیفینیشن لکھی جاتی ہے تو ڈیفینیشن لسٹ جو ہے ویسی ہی گلوسریز کے بنانے میں کافی یوزفل ثابت ہو سکتی ہے یہ لسٹ جو ہے اس میں بجائے دو ٹیگز کے جس طرح کے آرڈر اور میں تھے اس میں تین ٹیگز ہوتے ہیں پہلا ٹیگ تو بتاتا ہے کہ جناب ڈیفینیشن لسٹ شروع کر دو دوسرا بتاتا ہے کہ جناب یہ ٹرم شروع کر دو اور ٹرم ختم کر دو تیسرا بتاتا ہے کہ اس ٹرم کی ڈیفینیشن کیا آئیے اسکرین پہ دیکھتے ہیں یہ کیسے نظر آتا تو اس میں ڈی ایل سے ڈیفینیشن لسٹ uh, جو ہے وہ شروع ہوتی ہے ڈی ایل کے ٹیگ سے اس کے بعد آپ ڈی ٹی کا ٹیگ شروع یوز uh, کرتے ہیں اور آپ ٹرم لکھتے ہیں اور پھر ڈی ٹی سے ہی اسے سلیش ڈی ٹی سے اسے کلوز کر دیتے ہیں پھر آپ ڈی ڈی کا ٹیگ لکھتے ہیں اس سے آپ جو ٹرم ابھی آپ نے لکھی تھی اس کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں اور پھر سلیش ڈی ڈی سے اس ڈیفینیشن کو کلوز کر دیتے ہیں اور آپ یہ کرتے جاتے ہیں جب تو آپ کی ساری کی ساری ٹرمز ختم نہ ہو جائیں اور اینڈ میں آ کے آپ سلیش ڈی ایل کا ٹیگ لگا دیتے ہیں تو جو چیز ڈی ٹی والے ٹیگز کے بیچ میں ہوتی ہے وہ ٹرم اس کو براؤزر ڈسپلے کرتا ہے جیسا آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے اور پھر تھوڑا سا انڈینٹ کر کے اس کی ڈیفینیشن کو وہ ڈسپلے کر دیتا ہے تو جناب یہ تین ٹیگ ہو گئے یہاں پہ ڈی ایل والا یعنی جس سے لسٹ شروع اور ختم ہوتی ہے ڈی ٹی والا جس سے ٹرم شروع اور ختم ہوتی ہے اور آخری ڈی ڈی والا جس سے ڈیفینیشن جو ہے اس ٹرم کی وہ شروع ہوتی ہے اور پھر سلیش ڈی ڈی سے ختم ہوتی ہے تو تین طرح کی لسٹ جو ہیں اس کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لسٹ کو نیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے جہاں تک ان آرڈرڈ لسٹ کا تعلق ہے ہم نے اس کی نیسٹنگ دیکھی لسٹ میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ دو مختلف طرح کی لسٹ جو ہیں ان کو بھی آپس میں نیسٹ کیا جا سکتا ہے یعنی ایک in order order list list میں آپ ایک نیسٹ کر سکتے ہیں اور شاید آپ تین کو بھی اس طرح کر سکیں اس کے کچھ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھیں اور مجھے بھی اس کے بارے میں بتائیں تو جناب لسٹ کی ہم نے خاصی بات کر لی لسٹ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا it's a way of presenting data یعنی ایک سیکوینس میں ایک آرڈرڈ فیشن میں ایک لاجیکل فیشن میں ہم کچھ انفارمیشن ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم لسٹ کو یوز کرتے ہیں ایک چیز جو اس سے ذرا نسبتاً کمپلیکس ہے لیکن زیادہ پاورفل ہے وہ ہے ٹیبلز لسٹ تو صرف ون ڈائمینشنل ہوتی ہے نا table they are two dimensional تو اب ہم بات کریں گے کہ ٹیبلز کے ذریعے ہم انفارمیشن کو کس طرح ڈسپلے کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ویب پیج پہ ایک ٹیبل ڈالنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا سب سے پہلے تو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیے آپ کو براؤزر کا ڈسپلے نظر آ رہا ہے اس میں ایک بڑا سادہ سا ٹیبل بنا ہوا ہے یہ ٹیبل وہی ہے جو شروع میں میں نے آپ کو اپنے ہوم پیج پہ دکھایا تھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار خانے بنے ہوئے اوپر والے دو خانے جو ہیں اس میں جو ٹیکسٹ ہے یعنی انڈور اور آؤٹ ڈور وہ ذرا بولڈ فیسڈ ہے نیچے والے جو دو خانے ہیں نیچے والی جو رو ہے اس میں جو ٹیکسٹ ہے وہ بولڈ فیس نہیں ہے وہ نارمل طریقے سے لکھی گئی اب دیکھتے یہ ہے کہ ایچ ٹی ایم ایل میں ہم یہ ٹیبل کس طرح لکھیں گے یعنی اس ٹیبل کا H T M L code کیا ہے تو جناب سب سے پہلے تو کیونکہ یہ ٹیبل ہے تو آپ ٹیبل کے ٹیگ سے شروع کرتے ہیں بات یعنی when you write the table tag اس سے براؤزر کو پتا لگتا ہے کہ جناب ایک ٹیبل شروع ہونے والا اس ٹیبل کے ٹیگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایٹریبیوٹ ڈالا ہوا ہے border is equal to one اس ایٹریبیوٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑا دیر میں بتاؤں گا لیکن ہم اس سے نیکسٹ لائن کا جو ٹیگ ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں that is the T R tag اس کا مطلب یہ ہے کہ رو شروع ہونے والی ہے اس کے بعد ہے ٹی ایچ کا ٹیگ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہیڈنگ والا ایک سیل شروع ہونے والا تو اس کے آگے ہم کچھ لکھتے ہیں ہم انڈور لکھتے ہیں اس کے بعد اسے کلوز کر دیتے ہیں پھر ہم ایک اور شروع کرتے ہیں ٹی ایچ والا آؤٹ ڈور لکھتے ہیں اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور پھر ہم ٹی آر کو بھی کلوز کر دیتے ہیں یعنی ہماری پہلی رو جو ہے وہ ختم ہو گئی پہلی رو میں ہم نے دو ایلیمنٹس ڈالے ہیں اور دونوں ہیڈنگ والے ایلیمنٹس ہیں اس سے نیکسٹ رو جو ہے وہ ٹی آر سے شروع ہوتی ہے اور اس میں بھی ہم نے دو ایلیمنٹس ڈالے ہیں لیکن بجائے ٹی ڈی یوز کرنے کے ایکسکیوز می بجائے ٹی ایچ یوز کرنے کے یہاں پہ ہم نے ٹی ڈی کا ٹیگ یوز کیا یعنی ٹی ایچ اسپیشل یعنی عموماً یہ کسی ٹیبل کی صرف پہلی رو میں یوز کیا جاتا ہے تاکہ ہیڈنگ ہم اپنی دکھا سکیں لیکن اس کے بعد مختلف سیلز کے اندر جو انفارمیشن ہم نے دکھانی ہے اس کو ڈسپلے کرنے کے لیے ہم ٹی ایچ کے بجائے ٹی ڈی کا ٹیگ یوز کرتے ہیں تو یہ دو پیئر ہم نے اس کے یوز کیے پھر ہم نے اپنے رو کو کلوز کیا اور پھر سلیش ٹیبل سے ہم نے اپنے ٹیبل کو کلوز کر دیا تو ہمارا ٹیبل جناب وہ بن گیا اس میں جیسا کہ آپ کو کوڈ میں بھی نظر آ رہا ہے اور ڈسپلے بھی نظر آ رہا ہے کہ there are total of how many rows rows two اور ہر رو میں دو دو ایلیمنٹس موجود ان ٹیگز کی یعنی ٹیبل کے ٹیگز کی سمری اب دیکھ لیجیے ٹیبل کا ٹیگ کیا ہوتا ہے ٹیبل کا ٹیگ ہوتا ہے اسکوئر ٹیبل ٹیبل کیا ہوتا ہے table is a set of rows تو ہر رو کو شروع کرنے کے لیے ہم ٹی آر کا ٹیگ یوز کرتے ہیں رو کیا ہوتی ہے row is a set of cells اور سیلس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو ٹی ایچ والے سیلس یعنی ہیڈنگ والے سیلس اور دوسرے ٹی ڈی والے سیلس یعنی سمپل سیلس اب یہ کہ ہر سیل میں کیا جا سکتا ہے یعنی کسی بھی ٹیبل کے سیل میں ہم کیا چیز ڈسپلے کر سکتے ہیں ابھی تک جو ہم نے آپ کو بتایا وہ تو ہم نے ٹیکسٹ ڈسپلے کی تھی لیکن that is not the only thing you can display over there many other things that you can display in table cell آپ اس میں امیجز ڈسپلے کر سکتے ہیں آپ کسی ٹیبل کے سیل میں ایک لسٹ ڈسپلے کر سکتے ہیں یعنی ایک لسٹ کو آپ ٹیبل کے اندر نیسٹ کر سکتے ہیں امبیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز اس کے بارے میں ہم شاید نیکسٹ ٹائم ڈسکشن کریں گے آپ ٹیبل کے سیل میں ایک فارم کو ڈال سکتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ایک ٹیبل کے اندر جو سیل ہے اس کے اندر آپ ایک اور ٹیبل کو بھی ڈال سکتے ہیں یعنی آپ ٹیبلز کو ٹیبلز کے اندر نیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ یعنی سیل جو شروع ہوتے ہیں یہ ٹی ایچ سے شروع ہوتے ہیں یا پھر ٹی ڈی سے شروع ہوتے ہیں ٹی ایچ اور ٹی ڈی میں اکثر براؤزر میں صرف ایک فرق پایا جاتا ہے کہ اگر ٹی ایچ سے آپ شروع کریں گے تو اس کو بولڈ فیس کر کے وہ ڈسپلے کرے گا اگر ٹی ڈی سے شروع کریں گے تو وہ اس کو نارمل فونٹ کے ذریعے ڈسپلے کرے گا تو جناب ٹیبل میں ہو گئے چار طرح کے tag table T R T H اور ٹی ڈی اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیبل کے چار ٹیگز ہیں ان کے ایٹریبیوٹس کیا کیا ہے ٹیبل کا ایک ایٹریبیوٹ تو آپ نے آلریڈی دیکھ لیا یعنی بارڈر کا ایٹریبیوٹ ہم نے لکھا تھا border is equal to one border is equal to ہم فائیو بھی لکھ سکتے ہیں بارڈر اکول ٹو ٹوینٹی بھی لکھ سکتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بارڈر ہے اس کی تھکنس بڑھتی جاتی ہے جو جو یہ نمبر بڑھتا جاتا ہے تو اگر border is equal to one لکھیں گے تو وہ پتلا سا آپ کو ایک بارڈر نظر آئے گا اگر بارڈر اکول ٹو فائیو لکھیں گے تو خاصا موٹا سا ایک بارڈر آپ کو نظر آئے ٹیبل کے دو اور ایٹریبیوٹس ان کی بات کر لیں ایک کہلاتا ہے سیل پیڈنگ اور دوسرا کہتا ہے سیل اسپیسنگ اگر آپ سیل پیڈنگ کا ایٹریبیوٹ یوز کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں square bracket table cell padding is equal to three اس سے کیا ہوگا اس سے ہوگا یہ کہ ایک سیل کے اندر جو چیزیں ہیں اور سیل کا جو بارڈر ہے اس کا ڈسٹینس بڑھ جائے گا تھری کے بجائے اگر آپ فور کریں گے فائیو کریں گے وہ ڈسٹینس بڑھتا جائے گا یعنی سیل کے کانٹینٹس اور سیل کے بارڈر میں ڈسٹینس جو ہے نا وہ کیسی ڈیٹرمن کرتی ہے وہ سیل پیڈنگ کا ایٹریبیوٹ ڈیٹرمن کرتا ہے سیل اسپیسنگ ایٹریبیوٹ جو ہے دیٹ از سملر لیکن بجائے اس کے کہ وہ جو ٹیبل جو ایک سیل کے اندر کوئی چیز ہے اور اس کے بارڈر ہے اس کے ڈسٹینس کو دیکھے سیل اسپیسنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دو کنزیکٹو سیلس جو ہیں ان کے بیچ کی جو اسپیسنگ ہے اس کو ہم سیل اسپیسنگ کے ذریعے چینج کر سکتے ہیں تو اگر میں کہوں square bracket table cell spacing equal to three close square bracket تو اور اس کے بعد میں کہوں کہ cell spacing equal to five تو ان دونوں میں فرق کیا ہوگا کہ سیلس کا آپس کا ڈسٹینس جو ہے نا انٹر سیل ڈسٹینس جو ہے وہ بڑھ جائے گا تو اس کی مدد سے یعنی سیل اسپیسنگ اور سیل پیڈنگ کی وجہ سے آپ ذرا ٹیبل کو چھوٹا یا بڑا زیادہ ریڈبل یا کم ریڈبل کر سکتے اسکرین پہ اس وقت آپ کو وہی ٹیبل نظر آ رہا ہے جس کی ہم ابھی تک بات کرتے رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر اب اگر میں یہ ایٹریبیوٹ ہٹا دوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا ہوا بارڈر ختم ہو گیا اب اگر آپ براؤزر ڈسپلے میں دیکھیں لگتا نہیں یہ ٹیبل ہے لیکن یہ ٹیبل ہی ہے the only thing is the border has been turned off اس میں اور وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ٹیبل دیکھا تھا کوئی فرق نہیں ہے اس میں بارڈر نظر نہیں آ رہا اس میں نظر آ رہا اور صفر فرق ہے دونوں اچھا یہ ہم بات کر رہے تھے ایٹریبیوٹس کی اب بعض ایسے بھی ایٹریبیوٹس ہیں جو ٹیبل میں ٹی آر میں ٹی ایچ میں ٹی ڈی میں کامن ہے ان میں سے پہلا جو ہے وہ الائن کا ایٹریبیوٹ ہے الائن کے ایٹریبیوٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو کسی سیل کے اندر کسی یا پھر ٹیبل یا پھر ٹی آر کے اندر یا ٹی ایچ کے اندر جو چیز ہے اس کی الائنمنٹ کو چینج کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کو لیفٹ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس کو آپ سینٹر جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس کو رائٹ right جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے وہ ہے بی جی کلر والا ایٹیٹیوڈ B G stand for background colour تو اگر آپ کسی ٹیبل میں یا ٹی آر میں یا ٹی ایچ میں یا ٹی ڈی میں بی جی کلر والا ایٹریبیوٹ ڈال دیں یعنی آپ کہہ دیں B G colour equal to red تو ہوگا کیا اگر آپ کسی ٹی ڈی میں ڈالتے ہیں تو اس سیل کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا ریڈ ہو جائے گا اگر کسی ٹی آر میں ڈالتے ہیں تو اس رو کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریڈ ہو جائے گا ریڈ کی بجائے بلو بھی ہو سکتا ہے گرین بھی ہو سکتا ہے اور خاصے کلرز ہو سکتے ہیں ایک اور ایٹریبیوٹ ہے ویٹ کا یعنی اس ویٹس کے ایٹریبیوٹ کے ذریعے آپ کسی ٹیبل کی ویٹ یا کسی رو کی ویٹ یا کسی سیل کی ویٹ جو ہے اس کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہائٹ کا بھی ایٹریبیوٹ ہے جو ایگزیکٹلی exactly یہی چیزیں کرتا ہے ایک ٹائپ جو T R T D T H تینوں میں یوز ہو سکتا ہے وہ ہے وی الائن کا یعنی ورٹیکل الائنمنٹ کا ٹائپ اور اس کے لیے پاسبلٹیز جو ہیں وہ ہیں ٹاپ مڈل اور باٹم اس کے ذریعے آپ یہ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ کسی سیل میں یا کسی رو میں جو ایلیمنٹ ہے وہ بالکل ٹاپ پہ نظر آئے بیچ پہ نظر آئے یا بالکل سیل کی باٹم پہ نظر آئے کچھ اور ایٹریبیوٹس جو صرف ٹی ایچ اور ٹی ڈی یعنی سیلز میں صرف یوز ہو سکتے ہیں اس میں سے ایک تو ہے نو ریپ کا N O W R A P no wrap کا ٹائپ اگر براؤزر یہ دیکھتا ہے کہ کسی سیل کے اندر نو ریپ کا ٹیگ لکھا ہوا ہے تو وہ اس کے اندر جتنا بھی جتنی بھی ٹیکسٹ ہے اس کو سارے کے سارے کو ایک ہی لائن میں ڈسپلے کرتا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر جگہ کم ہو تو وہ فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ جو ایک لائن ہوتی ہے اس کو پیسز میں بریک کر کے وہ سیل کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ براؤزر میں جو ڈسپلے آ رہا ہے وہ صحیح طریقے سے نظر آئے لیکن اگر آپ نو ریپ کر دیتے ہیں تو وہ کبھی نہیں کرے گا وہ اس کو جو بھی اس سیل کے اندر ہوگا اس سارے کے سارے کو ایک لمبی سی لائن میں ڈسپلے کرنے کی کوشش کرے گا ایک اور ایٹریبیوٹ جو سیل کا ہے وہ ہے کال کال کا کا کا اور اس سے ہی ریلیٹڈ ایک ایٹریبیوٹ ہے رو مراد یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلے دو سیل جو ہیں وہ ایک سیل بن جائے تو آپ اس سیل کے اندر لکھ لیں گے colspan is equal to two تو وہ دونوں سیلس کو ملا کے ایک بڑا سیل بنا دے گا روز پین کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ یہ والا سیل اس کے نیچے والا اور اس کے نیچے والا یہ ایک سیل بن جائے تو آپ کہیں گے rowspan is equal to three اس سے وہ تینوں روز کے وہ جو سیل ہیں تینوں ان کو ملا کے وہ ایک بڑا سا سیل بنا دیتا اس کی ایگزامپل آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کال سپین کی ایگزامپل اس وقت آپ کو بڑی سادہ سی ایک کال اسپین کی ایگزامپل اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے ہم نے کیا یہ ہے کہ جو پہلی رو ہے اس کے جو دونوں سیل ہیں اس کو ہم نے آپس میں مرج کر دیا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا ٹی ایچ جو ہے اس میں ہم نے ایٹریبیوٹ ڈال دیا ہے کہ colspan is equal to two یعنی جو دو سیلز ہیں ان کو ملا کے ایک سیل بنا دیں تو جس طرح کا ڈسپلے آتا ہے وہ اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو اس وقت اسکرین پہ آپ کو ایک خاصا کمپلیکس سا ٹیبل نظر آ رہا ہے اس ٹیبل میں کئی کال سپینس ہیں کئی رو سپینس ہیں فار ایگزامپل یہ ایکسپینسیز والا جو آپ دیکھ رہے ہیں سیل یہ دو سیلس کو ملا کے بنا ہوا ہے اور انکم والا سیل جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہے تو اس میں ہم نے کیا یوز کیا ہے اس میں ہم نے کال سپین ان دونوں میں ہم نے کال سپین کے ایٹریبیوٹ یوز کیے ہیں میرا یہ 2001 والا جو سیل آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ہم نے رو سپین والا ایٹریبیوٹ یوز کیا ہے یہاں پہ ہم نے کہا rowspan is equal to four two میں بھی ہم نے exactly ایسا ہی کیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہ اس سیل میں اس اس ٹیبل میں جتنے بھی سیلز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سب میں ہم نے ایک کام کیا ہوا ہے ہم نے بی جی کلر یوز کیا ہوا ہے وہ والا ایٹریبیوٹ یوز کیا ہوا ہے یعنی ہم نے اس ٹیبل میں بیک گراؤنڈ کلرز یوز کیے ہوئے اس میں میرے خیال میں ہم نے کچھ تو سیلز کے اندر بی جی کلر یوز کیا ہے اور کچھ روز کے اندر بی جی کلر کو یوز کیا ہو لیکن آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے اگر آپ چاہیں تو سارے کے سارے ٹیبل کا اکٹھا ہی رنگ چینج کر دیں ورنہ آپ چاہیں تو ہر سیل کا یا ہر رو کا الگ سے جا کے بھی آپ رنگ چینج کر سکتے ہیں using the B G colour attribute ایک اور چیز یہ کہ جو ایکسپینس اور انکم والے سیل ہیں اس میں ہم نے الائنمنٹ کو بھی تھوڑا سا چینج کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے align is equal to centre کے ایٹریبیوٹ یوز کیے ہوئے ایک اور ٹیگ جو بعض اوقات ٹیبلز میں خاصا یوزفل ہوتا ہے وہ کیپشن کا ٹیگ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات جب آپ کو اخبار میں رسالوں میں کتابوں میں ٹیبلز نظر آتے ہیں تو اس کے نیچے یا اس کے اوپر کچھ ایک کیپشن لکھی ہوتی ہے یعنی اس ٹیبل کی تھوڑی سی ایک ڈسکرپشن لکھی ہوتی ہے ایچ ٹی ایم ایل میں یہ فیسلٹی موجود ہے ایچ ٹی ایم ایل میں بھی آپ کیپشن لگا سکتے ہیں آپ کو کرنا یہ پڑتا ہے کہ جو ٹیبل کا ٹیگ ہے اس کے فوراً بعد آپ کیپشن اور سلیش کیپشن کے ٹیگ یوز کرتے ہیں اور اس کے بیچ میں کچھ ٹیکسٹ ڈال دیتے ہیں یعنی وہ text that you want to be displayed as caption of the table اس وقت آپ کو اسکرین پہ ایک ایگزامپل نظر آ رہی ہے جس میں ہم نے ایگزیکٹلی exactly یہی کیا ہوا ہے یعنی ایک ٹیبل کی ہم نے کیپشن ٹیگ کے ذریعے کیپشن ڈسپلے کی ہوئی ایک بڑا یوزفل ویب پیج مجھے نظر آیا تھا دا ٹیبل سیمپلر اس کا یو آر ایل اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اگر آپ کو موقع ملے تو اس ویب پیج کو ضرور وزٹ کیجیے کیونکہ اس میں بہت سارے ٹیبلز مختلف ایٹریبیوٹس کی مدد سے چینج مختلف طرح کی چینجز کر کے دکھائے گئے ہیں and I found to be very very useful تو جناب اب ذرا سمرائز کر لیں آج جو ہم نے ڈسکشن کی ہے آج ہم نے بات شروع کی تھی میرے پرانے ویب پیج سے بڑا سیدھا سادہ سا بڑا سمپل سا ویب پیج تھا تو آج ہم نے اس میں کچھ نیا کانٹینٹ ڈالا ہے اور وہ کانٹینٹ ہم نے دو چیزوں کی صورت میں ڈالا ہے ایک لسٹ کی صورت میں اور دوسرا ٹیبل کی صورت میں جہاں تک لسٹ کا تعلق ہے جو کانٹینٹ میں نے اپنے ویب پیج پہ ڈالا وہ ایک ان آرڈرڈ لسٹ کی صورت میں ڈالا لیکن ہم نے دیکھا کہ ان آرڈرڈ لسٹ کے علاوہ بھی دو مزید ٹائپس ہیں لسٹ کی جو کہ ایچ ٹی ایم سپورٹ کرتا ہے ایک کہلاتی ہے آرڈرڈ لسٹ اور دوسری ڈیفینیشن لسٹ آرڈر لسٹ اور unordered list they are quite similar جہاں تک ان کے کوڈ کا تعلق ہے اس میں اتنا فرق نہیں ہے ان آرڈر لسٹ کو آپ یو ایل سے اسٹارٹ کرتے ہیں آرڈر لسٹ کو آپ او ایل سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور او ایل سے ہی فنش کرتے ہیں ان آرڈر لسٹ کو آپ اس کو بھی آپ او ایل سے ہی فنش کرتے ہیں لیکن بیچ میں جو آتا ہے دیٹ از دا سیم یعنی بیچ میں آپ لائن آئٹمس ڈالتے ہیں ان آرڈر لسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایز اے ڈیفالٹ ایک لسٹ آپ کو نظر آتی ہے اور اس لسٹ کا ہر آئٹم جو ہے ایک ڈسک سے اسٹارٹ ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس ڈیفالٹ ڈسک کو چینج کر کے آپ سرکل بنا سکتے ہیں اور تیسری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ اس کو آپ ایک اسکوئر کی صورت میں بھی ڈسپلے کر سکتے جہاں تک آرڈر لسٹ کا تعلق ہے اس میں آپ کی لسٹ جو ہے وہ ون ٹو تھری کر کے بھی ہو سکتی ہے وہ اے بی سی کر کے بھی ہو سکتی ہے کیپٹل اے بی سی سے بھی ہو سکتی ہے وہ اس کے علاوہ رومن نیومرلس میں بھی وہ دکھائی جا سکتی ہے اور ان یعنی نمبرز میں الفابیٹس میں رومن نیومرلس میں سلیکٹ کرنے کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے کہ آپ ٹائپ والا ایٹریبیوٹ یوز کرتے ہیں اگر ٹائپ والے ایٹریبیوٹ میں آپ اپروپریٹ کیریکٹر ڈال دیں گے تو آپ کی لسٹ اس کے مطابق ڈسپلے ہو جائے گی ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی وہ تھی نیسٹڈ لسٹ یعنی اگر آپ چاہیں تو ایک لسٹ کے اندر ایک اور لسٹ ڈال سکتے ہیں بلکہ ایک لسٹ کے اندر ایک اور اس کے اندر ایک اور لسٹ بھی اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور بعض سچویشن میں وہ اسٹرکچر جو ہیں یعنی نیسٹڈ لسٹ خاصے یوزفل ہوتے ہیں ہم نے ڈیفینیشن لسٹ کی بھی آج بات کی اس کی جو سب سے کامن اپلیکیشن نظر آتی ہے وہ وہی گلوسری کی صورت نظر آتی ہے کہ جب آپ نے بہت ساری ٹرمس آپ نے بہت ساری کیا آپ نے چند ٹرمز دکھانی ہو یا بہت ساری ٹرمز دکھانی ہو اور ساتھ ان کی ڈیفینیشن بھی دکھانی ہو تو ڈیفینیشن لسٹ یعنی جو ڈی ایل کے ٹیگ سے شروع ہوتی ہے that is a very appropriate way of displaying definition list for example in the form of a glossary تو اس میں ایک تو لسٹ کا ٹیگ تھا اس کے علاوہ ڈی ٹی کا ٹیگ تھا جس کے ذریعے آپ پہلے ٹرم لکھتے تھے پھر ڈی ڈی کے ٹیگ کے ذریعے آپ اس ٹرم کی ڈیفینیشن لکھتے تھے تو یہ تو تھی بات لسٹ یعنی کہ ایک ون ڈائمینشنل سا ایک اسٹرکچر ہے دوسری جو ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے ایک ٹو ڈائمینشنل اسٹرکچر کی بات کی تھی یعنی ہم نے ٹیبلز کی بات کی جہاں تک ٹیبلز کا تعلق ہے table start with the table tag finish with the table tag اور بیچ میں عموماً جو چیزیں یوز ہوتی ہیں ایک تو یہ ٹی آر کا ٹیگ یوز ہوتا ہے جسے آپ ایک رو کو شروع کرتے ہیں اور ہر رو کے اندر مختلف سیلز ہوتے ہیں اور ہر سیل جو ہے وہ یا ٹی ایچ سے شروع ہوتا ہے یا پھر ٹی ڈی سے عموماً جو ٹاپ رو ہوتی ہے یعنی ہیڈنگ والی رو ہوتی ہے وہ ٹی ایچ یوز کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو روز ہوتی ہیں وہ عموماً ٹی ڈی کے ٹیگز یوز کرتی ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹی ڈی سے شروع ہونے والے سیل اور ٹی ایچ سے شروع ہونے والے سیل میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے بس یہ کہ ٹی ایچ والے جو ہیں وہ بولڈ نظر آتے ہیں اور ٹی ڈی والے جو ہیں وہ ریگولر فونٹ میں نظر آتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا <clears throat> کہ ان ٹیبلز میں اچھی خاصی تعداد مختلف ایٹریبیوٹس کی چینج کر کے ان کی شیپ کو ان کی فارم کو خاصا انٹرسٹنگ بنایا جا سکتا ہے اگر آپ چاہیں کہ بارڈر نظر نہ آئے کسی ٹیبل کے دیٹ از اویلیبل اگر آپ چاہیں کہ بارڈر نظر آئیں اور بہت موٹے نظر آئیں that is available as well آپ اگر یہ چاہیں کہ سیلز جو ہے اس میں جو اس کے اندر ایک انٹری پڑی ہوئی ہے اس کے اندر جو ایلیمنٹ پڑا ہے اس کے ارد گرد خاصی اسپیس ہو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ دو سیلز جو کسی ٹیبل میں ایڈجسٹنٹ ہیں ان کے درمیان میں خاصی اسپیس ہو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ ہر سیل کے اندر ہر رو کے اندر ایون پورے ٹیبل کی الائنمنٹ جو ہے اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں نہ صرف یہ کہ آپ ہر الائنمنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کسی ٹی آر میں یا کسی ٹی ڈی میں ورٹیکل الائنمنٹ جو ہے اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ چاہیں تو کسی سیل میں جو ٹیکس یا جو بھی ایلیمنٹ ہے وہ یا ٹاپ پہ نظر آ سکتا ہے یا باٹم پہ یا پھر مڈل میں ایک چیز اور جو ہم نے آپ سے آپ کو بتائی وہ یہ کہ یہ ٹیبل خاصے پاورفل ہیں یعنی ان کے جو سیلز ہیں اس کے اندر صرف ٹیکسٹ ہی آپ دکھا نہیں سکتے آپ اور بھی بہت ساری چیزیں دکھا سکتے ہیں آپ اس کے اندر امیجز دکھا سکتے ہیں آپ اس کے اندر لسٹ دکھا سکتے ہیں اس کے اندر فارمز دکھا سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ ٹیبلز بھی دکھا سکتے ہیں یعنی ٹیبل کے سیل میں آپ ایک نیا ٹیبل شروع کر سکتے ہیں اگر دا ڈیزائر از دیر اب جناب بات ہوتی ہے کہ ہم نے نیکسٹ ٹائم کیا کرنا ہے آج تو ہم نے اپنے ویب پیج کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا یعنی اس میں ٹیبل ڈالے اس میں لسٹ ڈالی لیکن ابھی بھی ہمارا ویب پیج جو ہے اسٹیٹک ہے یہ صرف آپ کو کچھ دکھاتا ہے کچھ کرتا نہیں یعنی ابھی بھی انفارمیشن جو ہے وہ ویب پیج سے آپ کے پاس آتی ہے آپ ویب پیج کو کوئی انفارمیشن نہیں دیتے یعنی یہ ویب پیج یعنی جو میرا ویب پیج اس وقت بہت اسٹیٹک ہے اس کو اچھا ہو اگر ہم اس کو انٹریکٹو بنا سکیں یعنی میں اس کو کچھ کہہ سکوں اور اس کے جواب میں یہ مجھے کچھ کہہ سکے تو یہ والا کام جو ہے یہ ہم نے نیکسٹ ٹائم شروع کرنا نیکسٹ ٹائم ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ویب پیج کو انٹر ایکٹیو بنانا تاکہ کمیونیکیشن ٹو وے ہو جائے میں اسے کچھ کہوں اور وہ مجھے کچھ کہے اگلی دفعہ ظاہر ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ایک دم سے بڑا زبردست سا ایک نالج سورس تو نہیں بنائیں گے ہم ایک ایک بڑا سادہ سا انٹریکٹو پیج بنانے کی کوشش کریں گے اور ان پیجز کو انٹریکٹو بنانے کے لیے جو ویکل ہم یوز کرتے ہیں they are forms so next time ہماری ڈسکشن جو ہوگی وہ ان فارمز کے بارے میں ہوگی کہ فارم ہوتا کیا ہے اس کے کیا کیا ایلیمنٹس ہیں کیا کیا کمپوننٹس ہیں اور ان فارمز کا یعنی فائدہ کیا ہے ٹھیک ہے انٹریکٹیوٹی ہونی چاہیے لیکن اس سے ہم اس انٹریکٹیوٹی سے ہم کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں لیکن موسٹ امپورٹنٹ چیز جو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم کریں گے وہ یہی ہوگی کہ ٹھیک ہے انٹریکٹو فارمز ہوتے ہیں لیکن میں اسے کیسے بناؤں تو نیکسٹ ٹائم ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہم نے ایک بڑا سادہ سا انٹریکٹو فارم بنانا ہے تو ایک چھوٹا سا آپ انٹریکٹو فارم بھی بنائیں گے نیکسٹ ٹائم آپ کو انٹریکٹو فارمس کے بارے میں ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ بھی ملے گی لیکن ہم جو انٹریکٹو فارم میں بعض اور کمپلیکس کمپوننٹس ہوتے ہیں ذرا مشکل طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی بھی ڈسکشن کریں گے ہم دیکھیں گے کہ اس میں یہ جو کمپوننٹس ہوتے ہیں مثلا یہ کہ آپ نے فارمز میں مختلف طرح کے فیلڈز دیکھے ہوں گے کچھ بٹنس دیکھے ہوں گے کچھ چیک باکسز دیکھے ہوں گے کچھ آپ نے ڈراپ ڈاؤن لسٹ دیکھی ہوں گی ہم یہ دیکھیں گے کہ انہیں کس طرح کیا جاتا ہے بنائیں گے تو ہم ایک سادہ سا انٹریکٹو فارم تاکہ ہم اپنا اپنی ہوم ورک اسائنمنٹ جو اگلی دفعہ ملے گی اسے کر سکیں لیکن ہم جو ذرا کمپلیکس چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی اگلی دفعہ ضرور ڈسکشن کریں گے ذرا آخر میں اس کتاب کے بارے میں جو آپ کی لرن جاوا اسکرپٹ کی کتاب ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا ابھی تو ہم نے جاوا اسکرپٹ کا کام شروع نہیں کیا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے وہ بھی شروع ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کتاب کو نہ پڑھیں یہ کتاب ایک خاصے عام فہم بڑے سمپل انداز میں لکھی گئی ہے تو اس میں اگر آپ وہ چیزیں تلاش کریں جو ہم لیکچرز میں ڈسکس کرتے ہیں وہ تو آپ کو نظر آئیں گی لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوں گی تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کو دیکھیں اور ان کو ٹرائی کریں آپ اپنے سینٹر میں آئیں اور وہاں پہ اس میں سے کوئی ایک پروگرام نکال کے اس کو ایک دفعہ ٹائپ کر کے دیکھیں اس کو چلا کے دیکھیں آخر ہوتا کیا ہے کیونکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ you will find that process very very interesting اس میں بعض ایسی ڈسکشنز ہیں بعض ایسے چھوٹے چھوٹے پروگرام ہیں جن کا ہم نے اس کورس میں کوئی تذکرہ نہیں کرنا but they are very interesting تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں میں چاہتا ہوں اس میں نہ صرف وہ چیزیں پڑھیں جو میں نے آپ کو کہی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کچھ انٹرسٹنگ چیزیں نظر آتی ہیں اس کو پڑھیں لیکن دیٹ از ناٹ انف اس کو پریکٹس بھی کریں اور آپ کے پاس جو آپ کا وی یو کا ویب پیج ہے اس کے اندر آپ جا کے اپنی اسائنمنٹ ضرور کریں وہ تو آپ نے کرنی ہی ہے لیکن اس میں سے بعض چیزیں بھی وہاں پہ ڈالیں اپنے دوستوں کو بتائیں کہ دیکھیں میں نے کتنا زبردست انٹریکٹو ویب پیج بنایا ہے اور اس کے کامنٹس ان پہ لیں اور اس کے مطابق ان پیجز کو مزید سے مزید بہتر بنائیں اس طرح میرے خیال میں آپ کی لرننگ جو ہوگی اس مٹیریل کے بارے میں زیادہ بہتر ہوگی ہمارے پاس یہاں لیکچرز میں بڑا مختصر ٹائم ہوتا ہے we can not cover everything that we really want to cover تو اس لیے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس کو پڑھیں اور اس کو جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں thank you very much until next time خدا حافظ